الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين أما بعد محترم علماء كرام اور مسلمان دوستوں اور ساتھیوں مجلس میں آپ کے سامنے زمانہ حال کے متعلق اچھی اچھی باتیں آ گئیں مفتی عبد القادر صاحب نے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ جو قیامت کی علامات میں سے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور دین کے دشمن دین کی دشمنوں کی متعلق آپ کو معلومات بتائی اور معلومات فراہم کی اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان کی اہمیت اور ان کی کامیابی اور ان کی فتح کے بارے میں بھی ضروری باتیں بتلا دی اور ان کی کامیابی حقیقت میں علماء دیوبند کی محنتوں کا نتیجہ اور ان کی محنتوں کا تسلسل اور جاری ہو رہا ہے حضرت مولانا ابو الحسنی ندوی فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند نے دارالعلوم دیوبند کو صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے قائم کیا تھا وہ حقیقت میں ایک بہت بڑی منصوبے اور دریا کو چھوٹی سی اور معمولی چھوٹی سی چیز میں بند کرنا چاہتے ہیں علماء دیوبند نے جو دیوبند قائم کیا تھا اس میں تعلیم اور تعلق سکھانا اور سیکھنا یہ بھی شامل تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور خانقاہوں کا سلسلہ جاری کرنا یہ بھی ان کے سامنے تھا اور ساتھ ساتھ جن کو دین نہیں پہنچا ہے ان کو دین پہنچانا اور مسلمانوں کو دین کی طرف بلانا اور مسلمانوں میں دین کا شعور اور دین کا شوق پیدا کرنا یہ بھی ان کا مقصد تھا اور ساتھ ساتھ باطل طاقتوں کے مقابلے میں متحد ہو کر ان کے مقابلے میں جہاد کرنا ان کے مقابلے میں ان کا مقابلہ کر کے اپنے مسلمانوں کو مستحد کرنا یہ بھی ان کا مقصد تھا اور حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے کے اکابر ہمارے اکابر اور بڑوں کے بڑے تھے وہ اٹھارہ سو ستاون انگریزوں کے مقابلے کی ناکامی کے بعد مکہ مکرمہ چلے گئے تھے اس کے بعد اٹھارہ سو چھیاسٹھ میں ون ایٹ سکس سکس میں دار العلوم دیوبند قائم ہوا جن کے قائم کرنے میں جن کے بنانے میں جو حضرات آگے آگے تھے ان میں مولانا محمد عابد صاحب پہلا ان کا نام عابد حسین تھا یہ نام چونکہ زیادہ اچھا نہیں تھا اس لیے محمد عابد صاحب وہ محتمم تھے اور بانی مبانی بھی تھے اور ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب جو مولانا شبیر احمد عثمانی اور حضرت مولانا حبیب الرحمان عثمانی کے والد صاحب تھے وہ بھی شامل تھے بنانے والوں میں اسی طرح حضرت مولانا محمود حسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب جو اچھے عالم تھے جنہوں نے پردہ کی شرح بھی اردو میں لکھی ہے تو مولانا ذوالفقار صاحب ان کا نام وہ بھی بنانے والوں میں شامل تھے اور حضرت مولانا یعقوب صاحب اور فضل حق صاحب یہ سب دیوبند کے رہنے والے تھے اور ان سب کی نگرانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے انہوں نے دار العلوم دیوبند کو مقاد کے سلسلے کو قائم کرنے کے لیے بنایا ذکر کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے بنایا اور ساتھ ساتھ دعوت اور تبلیغ کو قائم کرنے کے لیے بنایا اس لیے حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہے انہوں نے حضرت شیخ الہند کی تبلیغ اور دعوت کے سلسلے کو چلایا اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بھی ہے جنہوں نے علم کے سلسلے کو بھی چلایا اور جہاد کے سلسلے کو اس معنی میں چلایا کہ یہ فرمایا کہ جب تک انگریز ہندوستان میں موجود ہے اس وقت تک یہ دار الحرب ہے اور اس کو دار الاسلام بنانے کی کوشش کرو اور ان کی طلب میں حضرت مولانا اشرف علی طانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہے جنہوں نے تصنیفی کام کو سنبھالا اور مجدد تصوف بن گئے اور تصوف کو غلط رواج اور غلط چیزوں سے صاف کیا اور تصوف کو غلط نظریات سے صاف کیا اور ان کے میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے جو سیاست کی بھی امام تھے اور فتوی کی بھی امام تھے اور علماء کہتے تھے کہ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ سہل نویسی میں اور مختصر نویسی کی امام ہے سہل نویسی آسان الفاظ مختصر نویسی بڑی بات لمبی بات کو چند الفاظ میں ادا کرنا تھوڑے الفاظ میں ادا کرنا اس کی امام تھی اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو علم کے ساتھ ساتھ سیاست کی بھی امام تھی سیاست اور خلافت علماء فرماتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے انتظام وہ انتظام ہے جس انتظام میں حقوق اللہ بھی محفوظ ہو اور حقوق العباد بھی محفوظ ہو انتظام حفظ حقوق اللہ تعالی و حفظ حقوق العباد یہ حقیقت میں یہ خلافت ہے وہ یہ مسلمانوں کی سیاست ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمت اللہ لے جب اٹھارہ سو چھیاسٹھ میں دیوبند قائم ہوا دیوبند کا مدرسہ بن گیا اور میں نے بتایا کہ ان کے بنانے میں کون کون سے حضرات شریف تھے اور ان کے بنانے کے وقت کون نگران تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نگران تھے اور باقی حضرات ان کے معاون تھے اور سرپرست حضرت مولانا قاسم نانوتوی تھے ان کی وفات کے بعد پھر دارالعلوم دیوبند کے نگرانی اور سرپرست حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تھے اور ان کی وفات کے بعد پھر نگرانی کرنے والے سرپرستی کرنے والے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت محمود رحمت اللہ تھے وہ صدر مدرس بھی تھے شیخ الحدیث بھی تھے اور جہاد کا جھنڈا بلند کرنے والی بھی تھی جس کی وجہ سے مالٹا میں چار سو سال جیل میں رہے شیخ الحجیز بھی تھے اور دار العلوم دیو ان کے سرپرست بھی تھے اور جب حضرت شیخ الحد رحمۃ اللہ علیہ مالٹا جیل میں پہنچ گئے جیل میں چلے گئے تو پھر بل اتفاق حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو سرپرست اور نگران بنایا گیا اور جب حضرت رائے پوری کا اور حضرت شیخ الہند کا انتقال ہوا تو اس کے بعد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سرپرست اور نگران بنایا اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بعض اعزار کی وجہ سے سرپرستی سے استعفی دے دیا اس کے بعد کوئی مستقل سرپرست کے نام سے دیوبند کا نہیں دیوبند کا کوئی سرپرست کے نام سے نہیں تھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیوبند اور دیوبند ان تمام دین شعبوں کو زندہ کرنے کے لیے بنایا گیا اور یہ مولانا حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے تھے نائب محتمم بھی رہے تھے وہ فرماتے تھے اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ایک ایسا زمانہ تھا جس میں دارالعلوم دیوبند میں گھنٹہ بجانے والی چپڑاسی جو چپڑاسی ہوتا تھا خاتم ہوتا تھا وہ گھنٹہ بجاتا تھا تو چپڑاسی اور خادم سے لے کر محتمم اور صدر مدرس تک سب اللہ کا ذکر کرنے والے تھے گھنٹی بجاتے تھے اور اللہ اللہ پڑھتے تھے اللہ تعالی کا ذکر یہ تو انسان اور مسلمان کے لیے غذا کی طرح ہے سانس کی طرح ہے اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنت میں جنتی سانس لیں گے تو سانس کے ساتھ ذکر چلتا رہے گا اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے مختصر نصیحت کیجیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر ہونا چاہیے ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پر ہونا چاہیے اور اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو ذکر کی مجلس ہوتی ہے یا ذکر میں جو بتایا جاتا ہے کہ مجلس میں جو بتایا جاتا ہے کہ ذکر کرتے رہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی پریکٹس کرو کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہو اس لیے کہ شیطان جب دل غافل ہو تو اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے پنجے لگاتا ہے پنجے گاڑتا ہے اور جب ذکر نہیں کرتا تو پنجے گاڑتا ہے اور جب ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے یہ حدیث مبارک کا مضمون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اکیلے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اکیلے یاد کرے گا جو مجلس میں یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرشتوں کی مجلس میں یاد کرے گا اور جو اللہ تعالیٰ کو دل دل میں یاد کرتا ہے چھپکے سے اللہ تعالیٰ اس کو چھپکے سے یاد کرے گا اور جو جہرن اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مجلس میں یاد فرمائیں گے تو حضرت آج امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بزرگوں کے بزرگ تھے اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی حضرت مولانا قاسم نام نوتوی ہے اللہ حضرت مولانا رشید احمد گنگو ہی سب ان کی مرید تھے سب ان کے خلفا تھے تو وہ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو ایک مرتبہ دیوبند کے علماء میں سے ایک عالم نے ان سے کہا کہ حضرت دیوبند میں ہمارا مدرسہ ہے اس کے لیے دعا کیا کریں تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا بھائی کہاں آپ کا مدرسہ کئی سال تک تو ہم نے اپنی پیشانیاں رگڑ رگڑ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ ہندوستان میں جو اس وقت پاکستان بنگلہ دیش برما سب ایک ملک تھا یا اللہ ہندوستان میں دین کی حفاظت کا انتظام مدرسے کے ذریعے ہی کیجیے اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو سنا اور دیوبند قائم ہوا اور آپ کہتے ہیں ہمارا مدرسہ یہ ہمارا مدرسہ آپ کا مدرسہ تھوڑا ہے یہ تو ہمارا مدرسہ ہے یہ سب کا مدرسہ ہے اور یہ بھی کہ حضرت مولانا قاسم بھی رحمۃ اللہ علیہ کابل کے اوپر تھے اور ان کی روشنی پھیل رہی تھی کیونکہ وہ سرپرست تھے اور وہ نگران تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدرسی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی داروب دیوبند کی تو دیکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک لکیر کھینچی کہ مدرسی کی حدود یہاں تک فی الحال رکھو کہتے ہیں صبح کے وقت وہ خطوط اور وہ لکیریں موجود تھیں اور انہی لکیروں پر دارالعلوم کو قائم کیا گیا اور ایک مرتبہ ایک طالب علم کو آیا اور اس نے ناد محتم کے سامنے شاہ الدین رحم اللہ اس وقت محتنب تھے ان کے سامنے سالن کو ڈالا اور کہا یہ پانی ہمیں مل رہا ہے یہ پانی اس کی تو وضو کرنا چاہیے اس کو ہم کیسے کھائیں تو مولانا رفیع الدین صاحب نے سر سے لے کر پاؤں تک ان کو اس کو دیکھا اور کہا یہ مدرسے کا طالب علم یہ مدرسے کا طالب علم نہیں ہے کسی نے کہا حضرت کس کا نام لکھا ہوا ہے اور فلان درجے کا ہے آپ فرما رہے ہیں یہ مدرسے کا طالب علم نہیں ہے کہنے لگے تحقیق کر لو یہ مدرسے کا طالب علم نہیں تحقیق ہوئی تو اس طرح تھا کہ اس طالب علم کے نام کا دوسرا طالب علم تھا اس کا داخلہ ہو چکا تھا وہ طالب علم کہیں چلا گیا بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو یہ چونکہ اسی کے نام کا تھا تو یہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر کے کہ میں طالب علم ہوں حقیقت میں طالب علم نہیں تھا اس کو ظاہر باتیں نکالا گیا طالب علم نہیں تھا تو اس وقت دن رات کی دعاؤں کی نتیجے میں باطل کے مقابلے کے لیے دیوبر کو بنایا گیا اور یہ بھی خواب میں دیکھا گیا کہ جو مول سری میں ایک کنواں تھا اس میں سے پانی کی جگہ دودھ نکالا جا رہا تھا اور دودھ کو تقسیم کر رہے تھے کسی نے تھوڑا سا دودھ لیا کسی نے زیادہ دودھ لیا دودھ حدیث میں آتا ہے کہ علم کی ایک شکل ہے اور علم کی ایک صورت ہے اور روایات میں آتا ہے کہ دودھ کھانے کی جگہ بھی کام کرتا ہے اور دودھ پانی کی جگہ بھی کام کرتا ہے مشروب بھی ہے اور غذا بھی ہے علم مزیدار بھی ہے علم اور عمل اور مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ روح کی غذا ہے جسم کی غذا اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بنائی روح کی غذا روح بھی اوپر سے ہے کل روح من امر ربی وما اوتی تم بنگائی قلیلہ اور روح کی جو غذا اور خوراک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے اتارا وہ ہے علم وہ ہے قرآن کریم اور حدیث قرآن اور حدیث اور اسی طرح قرآن اور حدیث کے جو علوم خادم ہیں وہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بھیجا تو وہی علماء دیوبند اور جنہوں نے باطل کے مقابلے میں متحد ہو کر کے باطل کا مقابلہ کیا تھا اپنے ملک کو آزاد کرایا تھا اور اپنی دین کی ہر چیز کی حفاظت کی آپ دیکھیں کہ شام اور ترکی جائیں گے تو وہاں جب ناز شریف پڑی جاتی ہے قصیدہ پردہ پڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھ تبلا بھی بجاتے ہیں ہمارے علمائی دیوبند نے ان چیزوں کو ختم کیا بھائی اگر تبلا بجائیں گے تو تبلے والے دوسرے دن میوزک بھی سنیں گے اس لیے کہ تبزم تبلا اور ڈھول میوزک کے ساتھ ہوتا ہے تو فرمایا یہ بھی مت کرو تو گویا کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک حلال ایک حرام ہے ایک مشتبہ چیزیں ہیں شبہ والی چیزیں تو شبہ والی چیزوں سے بچو تو جو شبہ چیز بچتا ہے وہ حرام سے بہت زیادہ بچتا ہے تو شبے والی چیزوں سے بھی دین کو صاف کیا تصوف کے اندر لوگوں نے ناچنا شامل کیا تھا تصوف کے اندر لوگوں نے تالیاں بجانا شامل کیا تھا تصوف کے اندر لوگوں نے مختلف خرافات کو شامل کیا تھا غیر اللہ سے مدد مانگنا شامل کیا تھا ہمارے اکابر نے تصور ان تمام چیزوں سے پاک صاف کیا بس ذکر کرو اور ہمارے حضرت محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات کی نزدیک جب ذکر جہری ہوتا تھا تو اکیلے اکیلے کرتے تھے اس لیے کہ ان کا درجہ اتنا اونچا تھا کہ آواز ملانے کے بغیر بھی ان کا دل لگتا تھا اور ذکر میں دل لگانا مقصود ہے اور چونکہ ہم کمزور ہیں عام طور پر زیادہ دل نہیں لگتا تو دل لگانے کے لیے اجتماعی ذکر ہوتا ہے ورنہ دل لگانا اس کے بغیر ہوتا تھا تو اس کی بھی ضرورت نہیں تو یہ جو اکٹھے ایک آواز سے ذکر کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے حضور کے زمانے میں ہوتا تھا اصل مقصد ہے دل لگانا اور دل لگانے کا ایک طریقہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو علماء دیوبند کا طریقہ ہے اور علماء دیوبند جو ہر باطل کا مقابلہ کرتے تھے ان سے اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے طریقوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ذکر ہوگا انشاءاللہ حضرت فرماتے ہیں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلوک اور تصور کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبار بندہ کا دل اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا ایسا طالب بن جائے جیسے جسم غذا کا طلبگار ہے اور طالب ہے جیسے قاری صاحب نے سنایا کہ غم تمہارا دل ہمارا چاہیے ہمارے دل میں شریعت کا غم ہو شریعت کی طلب ہو اللہ کی طلب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دید کی طلب ہو تو یہی مطلب تھا حضرت حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے شعر کا کہ غم تمہارا دل ہمارا چاہیے یا دل ہمارا غم تمہارا چاہیے اور اس کو عبادت کی ایسی خواہش ہو جائے جیسے صحیح جسم کو غذا یعنی خوراک اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت سے فل ہو اور سے اللہ کی محبت اور عظمت سے خالی ہو جب تک غیر کی محبت اور عظمت قائم ہے اللہ پاک کی محبت اور عظمت مشکل سے آتی ہے اس وقت تک وہ مرضیات حق کا طالب نہیں ہو سکتا اور نہ گناہوں سے پوری طرح بچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا دل میں پوری طرح قائم ہونا تجلیہ ہے اور اغیار کی محبت کا قلب سے نکل جانا تخلیہ دل کو غیر سے خالی کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت مت سے دل کو منور کرو ان دو چیزوں تجلیہ اور تخلیہ پر رضاء الہی کا شوق بڑھتا اور اس کی طرف مستحکم اور معاشی سے نفرت کبھی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ محمد وعلی علیہ وسلم